حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی رسی کوڑا اور اس قسم کی چیزیں اٹھا لینے کی رخصت دی تھی کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا لے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے نعمان بن عبد السلام نے مغیرہ بن مسلم ابو سلمہ سے اپنی سنت سے روایت کیا ہے اور شبابا نے مغیرہ بن مسلم سے انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہا کہ وہ لوگ چھڑی کوڑا وغیرہ اٹھا لینے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا یعنی موقوف بیان کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سترہ